کیا حال ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ہے صحیح ہے جی، جی۔ تھوڑا سا شور آتا ہے جی، اس میں تھوڑا شور آتا ہے تو یہ سارا کھانے قدرتی ہوتا ہے ہم نے نا سائڈوں میں بھی چیک کیا جہاں پنکھے نہیں مچے اچھا، اچھا۔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 من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ان الزین نیکش ربهم بالغیب لهم بل و اجر کبیر و اصرو قلق روبی ان انه علیم الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظیم تبارک الذیبی بيده الملك برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں دنیا آخرت کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بھی کیا تمہیں زندگی دی تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ غالب ہے مغفرت والا ہے مغفرت کرنے والا ہے وہ اللہ ایسا قادر ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا اوپر نیچے ترافی خلق الرحمٰن من تفاوت اے مخاطب اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی نقص نہیں نکال سکتے فرج البصر دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں ہر تلام الفطور کیا اللہ کی تخلیق میں کوئی دراڑ ہے سمر جے البصر اکرتئن آپ پھر دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں آسمانوں کو آپ کی نظر تو تھک جائے گی دیکھتے دیکھتے اور رد ہو کے واپس آ جائے گی لیکن نقص نہیں نظر آئے گا اللہ کی مصنوع میں مصنوعات میں اور البتہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہے ستاروں کو چراغ بنا کر اور پھر ہم نے ان ستاروں سے ایک اور کام لیا کہ شیاطین کو یہ رد کرتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اور ہم نے ایسے شیاطین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے برا ٹکانہ ہے جب بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا سمے اولا شہی قموَی تفور اس میں بڑی ہولناک آوازیں سنیں گے یہ جہنمی اور وہ بھڑک رہی ہوگی قریب ہے کہ کہیں جہنم پھٹ نہ جائے اپنے ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے اتنی زیادہ آگ ہوگی غلماء القیفیا فوجن سا خزنت حضرت علم یاتغ نذیر جب بھی جہنم میں کسی کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو جہنم کا دروغہ اس گروہ ان لوگوں سے پوچھے گا بھائی کیوں تم جہنم میں آ گئے علم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا پیغمبر یا اس کا جانشین تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے کیوں نہیں آیا تو تھا ہمارے پاس ڈرانے والا لیکن ہم نے تکذیب کی اور ہم یوں کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے نا یہ جھوٹ ہے لہٰذب اللہ اللہ نے نہیں نازل کیا <clears throat> فرمایا ٹھیک ہے تم جب اس طرح کہتے تھے تو واضح گمراہی میں تھے وہ کہنے لگے کافر لوگ کاش کہ ہم حق بات سنتے سمجھتے عمل کرتے ماں فی اصحاب سعیر تو آج جہنمی لوگوں میں سے نہ ہوتے فاترفو بزم بہم جہنم میں جا کے تو اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کر لیا لیکن اب کیا فائدہ حکم ہوگا جہنمیوں دور ہو جاؤ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے رب کو دیکھا بھی نہیں ہے لہم مغفرت و اجر کبیر ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہوا اور بہت اونچا اجر ہوگا قولکم لوگو تم اپنی بات کو چھپاؤ یا زہر کرو اپنے عمل کو چھپاؤ یا زہر کرو وہ ذات جو تمہارا معبود ہے وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے اللہ من خلق کیا وہ نہیں جان سکتا جس چیز کو اس نے پیدا کیا جس چیز کو اس نے پیدا کیا وہ نہیں جان سکتا وہ باریک بھی ہے ہر چیز سے باخبر ہے یہ آپ نے جو ترجمہ سنا انتیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے یہ سورہ ملک ہے سورہ ملک ملک مانا بادشاہی حکمرانی یہ مکی کہتی ہے کہلاتی ہے سورت مکی مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہو اس کو مکی کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد جب نازل ہو تو اس کو مدنی کہتے ہیں بھلے جدھر بھی نازل ہو بس یہ اصول ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہو جس مقام پہ بھی ہو اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے ہجرت کے بعد بھلے وہ ہجرت کے بعد مکہ کے سفر میں آپ مکہ میں موجود ہیں اور مکہ میں وہ صورت نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ صورت مدنی کہلائے گی اصل میں نبی کے قیام کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ نبی کا قیام کہاں ہے ہجرت سے پہلے نبی کا قیام مکہ میں تھا اس لیے جو صورت نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں سورہ ملک کی آپ نے بہت فضیلتیں سنی ہوگی اور واقعتاً اسی طرح کی بات ہے سورہ ملک حدیث میں آتا ہے جو شخص معمول رکھتا ہے سورہ ملک کا اس کو ایک دنیاوی انعام ہے کہ پرسکون زندگی ہے اس کی زہر یہ نورانی کلام ہے اس کے پڑھنے سے انسان مطمئن ہوتا ہے اور کسی چیز سے مطمئن دنیا نے جو نظام بھی دکھی انسان کے مطمئن کرنے کے لیے ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں وہ اور غیر مطمئن بنا دیتے ہیں جو بھی کیا جائیں بہت بہت تماشے ہیں اس جمعے کو بھی یہی بات ہوئی ہے ہنسی مذاق کے پروگرام اور جو دوسرے کی شبیہ بناتے ہیں ڈمی میوزیم فلان رمکان سب ناجائز اور حرام ہیں او او کیا جائز کیا کیا کہتے ہیں جی ہم دکھی انسانیت کو وہ خوش کر رہے ہیں کیا بات ہے خوش کرنے کی خوش یہ روح اللہ نے پیدا کی نا پندرہ پارہ یا سلونا کان روح کل روح ہمیں ربی لوگوں نے نبی سے سوال کیا روح کیا چیز ہے اے نبی ان کو بتا دیجیے امر ہے اللہ کا امر ہے اللہ کا امر ہے تو اللہ کا امر اللہ کا حکم سے روح آئی وہ جب مسترب ہو جائے پریشان ہو جائے تو اس کی دوا جو اللہ نے بھیجی ہے اس سے اس کا اضطراب ٹھیک ہوتا ہے پہلی بات تو صورت ملک کی یہ فضیلت ہے دوسری اس سے بڑی بات دنیا کی تو مختصر سی زندگی ہے بندہ ماضی کو دیکھے تو بندہ سمجھتا ہے ایسی ہو گیا پتہ نہیں کتنی گزر گئی کیا زندگی ہے اس امت کی زندگی کوئی نہیں ساٹھ ستر سال جی عذاب قبر سب سے پہلی آزمائش گاہ ہے بندہ سمجھتا ہے نا کہ مختصر سے سوال ہیں من ربوں کا من دینوں کا نہیں دماغ ہی نہیں کام کرے گا جو بندہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے قبر کی کوئی آزمائش پریشانی نہیں ہوگی آسانی سے سوال و جواب ہو جائے گا اور اس سے بڑی بات کہ سورہ ملک پڑھنے والے کا جو بندے کا جس کا معمول ہے حدیث میں آتا ہے کہ بال فرض بال فرض وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس کے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہو جائے تو سورہ ملک وہ چیز ہے کہ اللہ کے سامنے درخواست کرنا شروع کر دے گی کہ اللہ اس کے اور تو بہت سارے گناہ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جو اس کا عمال نامہ ہے جو بھی ہے اس طرح ہے <clears throat> لیکن یہ مجھے پابندی سے پڑتا تھا جب تک یہ درخواست کرتی رہے گی جب تک کرتی رہے گی جب اللہ کو رحم آئے گا اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے جب یہ اپنی سفارش کرنا ختم کرے گی سورہ ملک کو اتنی بڑی صورت نہیں ہے دو رکوع ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ تیس ایتے ہیں تیس ایتے ہیں نا تو ہر روز بندہ ایک عید یاد کرے بار بار دن کو دہراتا رہے قرآن تو ایسی چیز ہے نا جی آپ اس کو اپنی شفا کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اس کو یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کسی نے وظیفہ بتایا کہ لطیف خبیر کا وظیفہ جیسے ابھی آئے گا وہ پڑھ رہے ہیں بے شک جس نیت سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہو ہی رہا ہے نا ایک شخص ہے جو تبارک اللہ ملک کو دن میں سو مرتبہ پڑھتا ہے کہ مجھے یہ لفظ یاد ہو جائے تو ہر دفعہ کا اس کا ثواب ہے ہے ہے تا جیسے حدیث میں آتا الف لام میم ایک حرف نہیں یہ تین ہیں اور ہر ایک بار دس نیکیاں ہیں دس گناہ معاف ہیں دس درجے بلند ہیں تو تیس ایتے ہیں اور تیس ایتے ہیں بہت مصروف ہیں دنیا آج کل کچھ بھی مصروف نہ ہو پھر بھی کہو تو وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مصروف ہیں ہر روز ایک عید یاد کریں کیا زندگی کا ایک مہینہ وہ تیس عیتیں یاد ہو جائیں گی ہر روز شام کو پڑھنے کا معمول ہو صبح پڑھنے کا معمول ہو اور پھر تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے گا ان مدرسوں کا بھی یہ جو بچے سبق پڑھتے ہیں نا یہ حفظ کرتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ہم تو دو رکوعوں والی صورت یاد کرتے کرتے ٹائم لگا دیا ہے یہ بچے کیسے یاد کر لیتے ہیں تھوڑی سی قدر آ جائے گی اگرچہ دنیا کی نظر میں اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس ڈگری کی دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو مدرسوں میں بچے داخل کرتے ہیں نا جی انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہم تو خود جائل رہ گئے چلو ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے تو ہماری آخرت سمر جائے گی وہ بچوں کو جو علم دین پڑھا رہے ہیں نا جی ان کا نظریہ بھی یہی ہے عقیدہ یہی ہے کہ آخرت چاہیے دنیا تو چلی جاتی ہے اور دنیا نے بھی اس اس نظام کو ایک الگ سے ہی سمجھا ہوا ہے کہ اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں تو سب سے بڑی فضیلت دنیا کی زندگی پر سکون دوسری قبر قبر کا فتنہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امتحان گاہ ہے قبر اس سے کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ہے اور آخر میں اگر بال فرض کہ اگر جہنم کا فیصلہ بھی ہو جائے تو یہ صورت بچا لے گی اب ترجمہ دیکھتے ہیں تیس ایتے ہیں آپ حضرات کوشش کریں اور ایک ایک ایت ہر روز یاد کریں دن کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں وہ الگ ثواب ہے پھر یاد ہو جائے گی پھر آپ یہاں سے ابھی تک اپنے گھر جا رہے ہیں تو ایک کلومیٹر فیصلہ بھی طے نہیں ہوگا دو کلومیٹر بھی کہ آپ اس صورت کو ختم کر چکے ہوں گے تبارک الزی بابرکت ذات ہے وہ جس کے قبضۂ قدرت میں حکمرانی ہے دنیا کی بھی آخرت کی اور دنیا کی عارضی طور پر اللہ حوالے کر دیتا ہے وہ بادشاہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں حقیقت میں وہ بہت بڑے امتحان میں پڑ جاتا ہے آسان کام نہیں ہے حکمرانی بڑی مشکل چیز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے نا کہ دجلہ کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ عمر سے پوچھ ہوگی کتا مر گیا یار انسان نہیں کتا مر گیا اور وہ بھی دجلہ پانی کے کنارے پر مر گیا پیاسا مر گیا عمر سے پوچھو گی کیوں مر گیا کیونکہ میری زہری حکمرانی کے اس کو کہتے ہیں حکمرانی بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ایک بزرگ گزرا ہے پرانا بادشاہ اس نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں گا تو سب سے پہلے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب گلستان میں میں جب مر جاؤں گا تو سب سے پہلے اس شہر میں جو صبح بندہ داخل ہو نا جی اس کو حکمرانی دے دینا بہرحال ایسے نظریے ہوتے تھے وہ جو حجر اسود کا تنازع تھا کہ کیسے رکھیں گے کون رکھے گا ہر کوئی کہتا تھا میں اٹھا کے رکھوں گا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تو فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جو حرم میں صبح سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں تھے لیکن حرم میں سب سے پہلے دوسرے دن داخل ہونے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ فرمایا ساری دنیا حیران ہو گئی ورنہ تو جھگڑے کا خطرہ ہو چکا تھا آپ نے اپنی چادر بچھائی حجر اسود تو چند پیس ہے وہ یوں رکھے اور فرمایا ہر قوم کا سردار میری چادر کو اٹھا لے اب ساروں نے اٹھا لیا نا جب قریب پہنچا تو آپ نے دست مبارک سے وہاں فٹ کر دیا جہاں آپ ہے اس بادشاہ نے یہ نصیحت کی کہ صبح جو ہمارے اس شہر میں داخل ہوگا اس کو میری حکمرانی دے دی جائے اتفاق سے ایک مرد کلندر داخل ہوا اور شیخ سادی کا وہ دوست تھا فقیر آدمی درویش اللہ اللہ کرنے کہیں شہر سے باہر گیا تھا صبح تاجد کے ٹائم شہر کی طرف دل چاہ کے آ جاؤ حکمرانی اس کے حوالے ہو گئی بابا صاحب کہتے ہیں میں پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو ملنے گیا بھائی کیا حال حوال ہے اب تو زہر بادشاہ ہو حکمران ہو کہتے ہیں بابا جی وہ زندگی ٹھیک تھی اس وقت صرف اپنی ایک روٹی کی فکر تھی ایک پورے دن میں ایک وہ سوکھ جاتی تو آدھی شام کو کھا لیتے اور کمبل ہو یا نہ ہو کسی کے کمبل میں گھس کے بھی سو جاتے تھے لیکن اب نیندیں اڑ گئی ہیں اب سارے لوگوں کی روٹی کی فکر ہے سارے لوگوں کی اس چیز کی فکر ہے اس لیے یہ زندگی بادشاہی کی مشکل ہے دنیا میں اللہ عارضی بادشاہی جس کو دیتا ہے ہوتی آزمائش ہے دنیا بہت کم سمجھتی ہے اس چیز کو اور یہ قیمتی ٹائم ہوتا ہے جو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہوگا الامام العادل انصاف والا حکمران ہوگا انصاف والا حکمران ہوگا یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی بہت ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری باقی کیا حکمرانی ہے آج بادشاہی تو کل جیل تو پتہ کیا اچھے کام کر دیے جائیں ہمیشہ دعا لوگ دیتے رہیں گے تبارک ملک کل آئیل قدیر اسی کی حکومت ہے وہی با برکت ہے جس کو دیتا ہے وہ آزمائش اور امتحان ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ جی خلق والحیات لیبلوکم اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا حیات کو بھی پیدا کیا موت تو بندہ ختم ہو جاتا ہے وہ پیدا کیا ہوا بہت لمبی بات ہے میں میں وہ بات کرتا ہوں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کی صورت مثالی وہ دمبے کی ہے اور زندگی کی صورت مثالی وہ گھوڑے کی ہے جب اللہ اہل جنت کو جنت اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دے گا تو پل سرات کے اوپر ساروں کے سامنے موت کو بصورت دمبا ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے کہ آج کے بعد کسی کے اوپر موت نہیں موت نام کس چیز کا ہے فنا کا نہیں ہے موت نام ہے انتقال شعیع الشیء دیکھو نا بعض لوگ اعلان بھی کرتے ہیں کہ فلاں ساتھی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ اتنے بجے ہے نا جی تو یہ اس کے جنازے کا اعلان اصل میں تو ہمیں بھی یہ بتانا ہے نا یہ اعلان سب کے ہو جانے ہیں تو دوسرے کی موت سے اپنی موت کی اصل تو خبر اور نصیحت دینی ہوتی ہے تو وہ جو بتایا جاتا ہے نا فلانے کا انتقال ہو گیا کیا مطلب ہے دیکھو بھائی یہ جو جسم ہے نا جی یہ چار چیزوں سے مرکب ہے ہوا پانی مٹی اور آگ یہ چاروں چیزیں لی گئی ہیں زمین سے یہ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے مٹی کے اندر جس کو قبر کہتے ہیں اور اس کے اندر جو روح ہے وہ تو اوپر سے آئی ہے روح نکل کر پھر واپس چلی جاتی ہے تو انتقال ہے فنا نہیں ہے فنا کیسے ہے جب جب آخرت آخری ٹائم میں وہ سور پھونکا جائے گا ساری دنیا اپنی قبروں سے کھڑی ہو فنا کیسے ہوئی ہے کہ دوبارہ کھڑے ہو گئے وہ روح جدھر سے آئی ادھر واپس چلی گئی انتقال شہ شیل ہے لہذا موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا زندگی کو آپ کو زندگی دی کیوں احسن عملہ تاکہ آپ دیکھو دیکھو تم میں سے کون اچھے اعمال بجا لاتا ہے موت کو پہلے بیان کر کے پھر کہا تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے اس لیے کہ موت جو ہے نا موت کا استحزار مرنا ہے امر ربی آئے گا نا جی نہ وڈیرا پن موت کو روک سکتا ہے نہ مال و دولت روک موت کو روک سکتا ہے نہ بہت سارے ڈاکٹروں کی ٹیم جمع ہو جائے نا جی کہ سارے مشورہ کر رہے ہیں اور اپنی حکمت اپنا نقص کا بتا رہے ہیں نہ ڈاکٹروں کی ٹیم موت کو روک سکتی ہے نہ انسان کے اپنے مال و دولت برادری جو دراہٹ کو روک سکتی ہے ٹھیک وقت پر موت نے آ بھلے تم مضبوط کلوں میں ہو تب بھی آئے گی تو موت کو پہلے بیان کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کو ہم دیکھتے ہیں اچھے اعمال کون کرتا ہے اچھے اعمال دوستو تب ہی ہو سکتے ہیں جب انسان کو اپنی موت کا استحظار ہو کہ میرے ساتھی میرے ہم عمر میرے محلے میرے علاقے کے لوگ مجھ سے رخصت ہو گئے میں ان کے جنازے بھی پڑھ پڑھا چکا ہوں تو میں نے بھی چلے جانا ہے اور موت کی تیاری میں لگ جائے گا موت کا استحظار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ سوم فرمایا کرتے تھے میرا دل کبھی سخت ہو جاتا ہے اصل میں یہ باتیں بڑے لوگوں کی ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں یہ تو مغفور لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں کبھی میرا دل سخت ہو جاتا تھا تو میں پھر جنت البقی میں ایک معقول ٹائم جا کے گزارتا تھا قبرستان میں اور میں سوچتا تھا میرا فلاں ساتھی کی یہ قبر میرے فلاں ساتھی کی یہ قبر ہے یہ فلاں ساتھی کی یہ قبر اور ہم سے رخصت ہو گئے ہم بھی اسی جگہ میں جانے والے ہیں تو انسان کو اپنی موت کا جب اندازہ ہو جائے ظلم و زیادتی بھی ختم ہو جاتی ہے جھوٹ رشوتیں کرپشن بھی ختم ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے کہ وہاں جانا ہے مرنا ہے ذرہ ذرہ کا حساب ہو جائے گا یہ تو اس یہ تو یہ مرحلہ ہے نا جی یہ تو آگے ترقی کا مرحلہ ایسا ہے کہ جب صحیح معنی میں موت کا استحصار ہو جائے تو اشیاء کے ذائقے بھی رخصت ہو جاتے ہیں اشیاء کے ذائقے بھی رخصت ہو جاتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صاحبی تھے درویش سے کسی نے بتایا حضرت جی آپ کو فلانے لوگ نا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہتا چھوڑو جاؤ کہنے دو اگر میں جنتی ہوں تو کسی کے برے بھلے کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اور اگر میں اللہ نہ کرے کہ میں جہنمی ہوں تو چاہیے کہ اور برا بھلا کہیں مطلب انہیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے انسان کو جب موت کا استظار اپنے حساب و کتاب کا اندازہ ہو تو کسی کی برا بھلے سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں فرمایا اللہ جی خلق المعتا والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملہ موت و حیات کو پیدا کیا اور تمہیں زندگی عطا کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن و عملہ تم میں سے خوبصورت حسن کا جو لفظ ہے نا اس کا ہم ترجمہ اردو میں خوبصورت سمجھانے کے لیے کرتے ہیں لفظ حسن کا ترجمہ اردو میں بہت اونچا ہے جس کو حدیث جبرائیل میں یوں بیان کیا جبرائیل علیہ السلام آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص آئے بڑے خوبصورت کپڑے صاف ستھرے یوں آئے تو آپ سے سوالات کرنے لگے اور پھر کہتے تھے ٹھیک جواب آپ دے رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں تو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کے کپڑے ایسے لگتے ہیں کہ ساتھ والے گھر سے نہا دھو کے کپڑے بدل کے آئے صاف ستھرے سفید کپڑے اور پھر سوال بھی کرتے ہیں وہ شخص اور پھر ساتھ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ جواب ٹھیک دے رہے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے بھائی کیسا سوال سوال ہے کرنے والا ہے کہ جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے تو انہوں نے بہت سارے سوال کیے جو ایک جواب میں دینا چاہتا ہوں سوال بتانا چاہتا ہوں کہ مل احسان یا رسول اللہ احسان کیا ہے نیکی میں مقام حسن کیا ہے تو آپ نے فرمایا تابد اللہ کا کا ترا ہو فین نہ ہوا کا اللہ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کر کے تم اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ نصیب فرما